اس سے پہلے نوح کی قوم نے تقزیب کی سو انہوں نے ہمارے بندے نوح کی تقزیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے اور ان کو جھڑکا گیا